اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے تمام تر حکمت کا بھی مالک